بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا آج لیکچر نمبر 34 ہے جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے اپلیکیشن آف ویکٹرز ٹو کا سبجیکٹ مانوس نظر آتا ہے جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی شاید کیا ہوا تھا پچھلے کلاس میں بھی آپ نے کیا ہوگا اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئگن ویلوز اور آئگن ہے ڈیفرنشیل اکویشنس کے اندر جناب آج دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے لیکچر نمبر پراپر پرسپیکٹو میں ہم جیسے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم لینئر الجبرا کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنے سیگمنٹس کو اپنے لیکچرز کو اپنی سبجیکٹ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں بانٹ دیا ہے پہلے ہم نے بات چیت کی تھی سسٹمز آف لینئر اکویشن کی اس کے بعد بات چیت کی تھی ہم نے میٹریسز کی پھر ڈیٹرمنٹس کی اس کے بعد ویکٹر اسپیسز کی آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ آئیگن ویکٹرس اور آئگن ویلیوز کی بات کرتے ہیں جب بھی آئگن ویکٹرس اور آئگن ویلوز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے A x is equal to lambda x آپ کے پاس کوئی اکویشن ہے جس کے اندر لیمڈا ہم کیا کہتے ہیں کہ آئگن ویلوز ہے اور اس کے بعد ایکس ہمارے پاس آئگن ویکٹر ہے اے آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے you operate A upon x and you get lambda and multiplied plied with x ٹھیک ہے نا A x equal to lambda x ہے آپ کے پاس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے لیمڈا کی ویلو معلوم کرتے ہیں اور لیمڈا کی اتنی ویلوز آتی ہیں جتنے کے آرڈر ہوتا ہے میٹرکس اے کا اور وہ کہاں سے لیمڈا کی ویلوز آتی ہیں جب ہم کریکٹرسٹکس اکویشن ہمارے پاس جو ہے determinant of A minus lambda I is equal to zero کو سالو کرتے ہیں آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک پالینومیل آتا ہے لیمڈا میں وہاں سے اس کو اکویشن کو سالو کرتے ہیں جس آرڈر کی اکویشن ہوتی ہے اتنے آپ کے پاس لیمڈا کی ویلوز آتی ہیں اینڈ کورسپونڈنگلی آئیگن ویکٹرس آ جاتے ہیں تو یہ جناب یہ طریقہ کار تھا اس کو ہم اس سیگمنٹ کے اندر ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈائگنائزیشن کی بات کی تھی جس میں ہم نے کمپلیکس آئگن ویلوز کی بات کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کچھ کیا سسٹم بھی کر لیا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی تھی تو اس کی اپلیکیشن تھی سسٹم کی وہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز تھی x k plus one is equal to A times x k یعنی کہ ہم پہ اس کو اپڈیٹ کرتے چلے آتے تھے x k plus one is equal to A x k یہ ہمارا نارا تھا یہ ہمارا پہلے لاسٹ لیکچر میں سگنل تھا اور اسی کو لے کے ہم سلوگن کو لے کے تھے آج ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے اپلیکیشن ٹو ڈیفرنشیل اکویشن اب آپ کے پاس ڈیفرنشیل کیا ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بھی ایک ڈیفرنشیل آپریٹر موجود ہوتا ہے ابھی تک جب ہم نے بات کی ہے تو کسی جگہ پہ ڈیفرنشیل اکویشن کی بات نہیں کی تھی جی ہاں لاسٹ سیگمنٹ uh, جب ہم ویکٹر اسپیسیز کا پڑھے تھے تو ہم نے ڈفرینس اکویشن کی بات کی تھی جہاں پہ ایک آپ کے پاس ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک ڈفرینٹ فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینس اکویشن کو اور پھر اس کو یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی جی ویکٹر اسپیسیز پاس پریزنٹیشن ریپرزینٹیشن دیتے ہیں ڈفرینس اکویشن کی تو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے ڈیفرنشیل اکویشن اکویشن کیا ہوتی ہے d y by d x equal to m x plus c اگر آپ کے پاس ہے تو that is a differential equation جہاں کہیں بھی ایک ڈیفرنشیل آپریٹر آپ کے پاس موجود ہے ہم نے جو پچھلی کلاس کے اندر آرڈنری لیڈیئر ڈیفرنشیل اکویشن کی بات کی تھی آرڈنری ڈیفرنشیل اکویشن کی بات کی تھی وہاں پہ ہائر آرڈر کی بھی بات کی تھی جب تقریباً ہمارا کورس کمپلیٹ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے سسٹمز آف لینئر اکویشنز کی systems of linear differential equation کی بات کی تھی ہمارے پاس کیا تھا کچھ اس طرح کی چیز شاید آپ کے پاس تھی ایک سسٹمز آف ڈیفرنشیل اکویشن جس میں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے x one dash is equal to a one x one plus a one two x two plus so on so forth a one n x n ٹھیک ہے نا یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈیریویٹو ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس ایکسپریشن ہے جو کہ لینئر ایکسپریشن ہے ڈیفرنشیل اکویشن آپ کے پاس کیا ہے یہاں پر دی ہوئی ہے x two dash is equal to a two one x one plus one so forth a two n x n and lastly x n is equal to a n one x one and plus a n two x two n so on so forth plus n x n تو یہ جناب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی set of linear differential equation آ گئے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک سلائڈ دکھائی جس کے اندر ایک set of linear differential equation کی بات کی تھی جس کے اندر ہمارے پاس یعنی ہے نا یہ موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سسٹم آف لینئر ڈیفرنشیلشن کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنشیل اکویشن موجود ہیں آپ کے ذہن میں ایک ضرور سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کو کیا ہم میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو ایک میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں تو یہی ہم کریں گے اس کو ہم ایک میٹرکس فارم میں لکھیں گے اس کو ٹرانسفارم کریں گے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور جو ہماری نالج ہے ویکٹر اسپیسیز کی جو ہماری نالج ہے ویکٹرز کی جو ہماری نالج اور سسٹم آف لینئر اکویشنس کی ہے اس طرح سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی چیز ہم کریں گے اس پورے لیکچر کے دوران پہلے اس کو ٹرانسفارم کریں گے کس فارم میں میٹرکس فارم میں ایک میٹرک اکویشن یہ آپ کو پتہ چل جائے میٹرکس اکویشن یہ آپ کو نظر آ جائے یہ ہم گئے ہیں اب آپ کے پاس جو ٹاپک آئے گا آپ کے پاس جو چیز آئے گی سلائڈ وغیرہ اسی کے بارے میں یہ میں نے آپ کو کیا بتایا یہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک سیٹ آف ڈیفرنشیل اکویشن ہیں اس کے اندر این اکویشن ہیں اور اس کو میٹرکس فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس جو سلائڈ آئی ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو ایک میٹرکس فارم لکھ سکتے ہیں جس میں x dash is equal to x ہوگا جس میں ایکس ڈیش جو ہے آپ کے پاس یہ ایک ویکٹر ہے کالم ویکٹر ہے اے آپ کے پاس این بائی این میٹرکس ہے اور پاس ایک کالم ویکٹر ہے ایکس ڈیش کس طرح سے ہوگا یہ بھی ایک کالم ویکٹر ہے x one dash x two dash x three dash x n dash اور ایکس جو کالم ویکٹر ہے وہ کیا ہوگا x one x two x three x four so for lastly x n اور آپ کے پاس اے جو ہے n by n matrix a one one a one two four a one n پھر اس کے بعد کیا a two one a two two and so on so for a two n lastly a n one a n two and so on a n n تو یہ آپ کے پاس n by n matrix solve کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ایک ویکٹر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس ایکس کے برابر ہوگا یعنی وہی ہم نے ویلو معلوم کرنی ہے ایکس کی کے پاس کیا ہو ایکس ون ون یا sorry x one x two x three and so on up to x یہ آپ نے ویلوز معلوم کرنی ہے جب یہ معلوم کر لیں گے ایکس ہمارے پاس تو وہ اس کا سولوشن آ جائے گا ایسا نہ کر دیجیے گا اس کو کہ A inverse into x dash is equal to A inverse A is equal to x یہ مت کیجیے گا سے اگر آپ پری ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کا سولوشن آ جائے گا اس کا نہیں اس کا اس طرح سے سولوشن نہیں آئے گا اس کا ڈفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو سالو کرنے کے آپ کو کبھی بتائیں گے یا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا کوئی مسئلہ والی بات نہیں آگے چلتے ہیں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں جی آپ کے پاس ہے سپر پوزیشن آف سولوشن اگر آپ کے پاس دو سولوشن دیے ہوئے ہیں یو ایف وی کس کے اسی اکویشن کے جو ہمارے پاس x dash is equal to A x جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیسے سالو کریں گے یا تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے یا کسی وقت موقع ملے گا تو پھر آپ کو کو سالو کیسے کریں گے اور ایکس کی کیسے ویلو معلوم کریں گی لیکن اگر آپ کے پاس اتفاق سے دو سولوشن دیے ہوئے ہیں ایک سولوشن آپ کے پاس یو ہے اور دوسرا سولوشن وی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ c u plus d v بھی اس کا ایک سولوشن ہوگا وہاں کیا تھا نا ڈیفرنشیل اکویشن کو جب سالو کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سولوشن ہمارے پاس وائی ون ہے اور دوسرا سولوشن وائی ٹو ہے تو ہم سپر پوزیشن پرنسپل سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس will be equal to c one y one plus c two y two یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا کمپنی خود سولوشن ہوگا کہ اگر آپ کے پاس وائی ون وائی ٹو دو سولوشن دیے ہوئے ہیں c one c two y two بھی ایک سولوشن ہوگا اور یہ چیز یہاں ہم نے پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ c u plus d u کا اگر آپ c u plus d v کا آپ ڈیش لے پاس کیا جائے گا that will be to c u dash plus d v dash اور c u dash plus d v dash کو آپ لکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ u dash is equal to A u and v dash is equal to A یہ ویلو پٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا is equal to A into c u plus d v تو اسے کیا ثابت ہوا آپ کے پاس کہ c u plus d v whole dash یعنی اس کا is to A time c u plus d v تو ہمارے پاس کو ہم نے کیا کیا ٹرانسفارم کیا x dash is equal to A x ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس یو اینڈ وی دو سولوشن تو ہم نے کہا کہ c u plus d v بھی سولوشن ہوگا یعنی کہ linear combination of any set of solution self a solution تو یہ ہم نے یہاں پہ بات کی اگر آپ کے پاس یو وی ڈبلو اگر آپ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے c u plus d v plus e times ڈبلو اینڈ سو سو یہ آپ کے پاس سولوشن ہوگا ہاں جناب یہاں تک کلیئر ہے آگے چلیں اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے تو جناب ہم نے ابھی یہ سپر پوزیشن سولوشن کی بات کر لی اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے ہمارے پاس ایک سیٹ کی سے کیا مراد ہے یعنی کہ ایک آپ کے پاس سولوشن ایک کوئی سولوشن جو بھی ہوگا ہوگا اس کا ایک یہ ایک سی چیز ہے جو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ فنکشن کیسے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ دیا ہوا ہے فنڈامنٹل سیٹ اس کے بعد ہم کیسے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں فردر یہی چیز ہم نے دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی fundamental set of solution is a basis کیونکہ ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہے ہیں ہم آئیگر ویکٹرس کی بات کر رہے ہیں بیسس کی بات ضرور آنی چاہیے fundamental solution is a basis of all solution of x dash is equal to A x اگر آپ کے پاس x dash is equal to A x ہے اس کا انڈیویجل سولوشن معلوم کریں ایک فنڈامنٹل سیٹ معلوم کریں تو fundamental set of solution is a basis تو وہ جو آپ کے پاس فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن آئے گا وہ کیا ہوگا کس کا بیسس ہوگا is a basis for the set of all solution of x dash equal to x یعنی کہ جو ہوگا that will form the basis وہی آپ کے پاس اگر اس کو آپ لکھ لیں تو آپ کے پاس بیسس آئے گا بیس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا from vector spaces point of view آگے کا ہمارا ٹاپک ہے جب ہم ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کنڈیشن انیشیل کنڈیشن کی بات کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے باؤنڈری کنڈیشن کی بات کرتے ہیں جب ہم فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں یا لینئر ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہے آپ کو یا آپ انیشیل کنڈیشن امپوز کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ کنڈیشن جب امپوز کرتے ہیں لانگ ود دی کو کو اس ہم ہم کہتے ہیں انیشیل پرابلم یہاں ہمارے پاس ایک سسٹم اکویشن ہے جس نے لکھا ہے اور ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہے کی کے پاس دیا ہوا ہے اور وہ کنڈیشن جب امپوز کریں گے تو جو کانسٹنٹ یہاں پہ آتا ہے اس کی ویلو معلوم کر لیں گے یہاں سے آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آئے گا ٹھیک ہے نا خاص آئے گا اور خاص اس کا آنسر ہوگا یعنی انیشیل ویلو پرابلم میں ہمارے پاس جنرل سولوشن نہیں آتا ہے ایک پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے یہ پرٹیکولر سولوشن اس سے کنفیوژ نہیں کیجیے گا جو پرٹیکولر انٹیگرل ہوتا ہے یعنی میں یہ بتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سولوشن آئے گا سیریز آف سولوشن یہاں پر نہیں آئیں گے کیا پتا کہ آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن جب بھی آپ سالو کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اگر ایک لینئر ڈیفرنشیل ایکویشن کے پاس ایک کانسٹنٹ آتا ہے سی ون یا کوئی بھی اس کا اے بی سی آپ نام رکھتے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں انیشیل کنڈیشن سے اس کی ویلیو معلوم ہوتی ہے تو آپ کے پاس انیشیل ویلیو پرابلم کا ایک اور ایک وائر سولوشن آتا ہے اب ہمارے پاس یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے اس ایگزامپل سادہ سی ایگزامپل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ہم نے اس کو میٹرکس فارم میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لیفٹ سائڈ کالم ویکٹر ہے اس کے اندر دو انٹریز ہیں دو ایلیمنٹس ہیں x one dash t and x two dash t یعنی آپ کے پاس یہ جو فنکشن ہے دس از جس کے اندر independent variable x one x two x three اور sorry in other words t is independent variable اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں وہ x one x two and so on so forth تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں x one dash t x two dash t left hand side پہ کالم ویکٹر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے three zero minus five and at the same time is multiplied with x1t x2t اور یہاں پہ x1 dash t is equal to 3x1t یہ کریں گے نا آپ اس کو آپ اس کو سمپل سی ٹرانسلیشن کے اندر ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں آپ کے پاس کیا جائے گا x1 dash t is equal to 3x1t and x2 dash is equal to minus 5x2t تو یہ آپ کے پاس سمپل سی پرزنٹیشن ہے جو میٹرکس کے اندر ڈیفرنشیل آپ کو دی ہوئی تھی یعنی x dash is two x دی تھی اس میں آپ نے کیا کیا دو حصوں میں بانٹ لیا یا دو اکویشن کے اندر فردر اس کو توڑ دیا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے set to be decoupled because each derivative of a function depend only on the function itself not on some combination of coupling of both x one d x two t ٹھیک ہے نا ہم نے کیا کر دیا اس کو الگ کر دیا ڈیکپل کر دیا ساتھ ساتھ نہیں رکھا ہے اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے and then what happens the solution of the equation are x one t equal to c one e to the power three t and x two t equal to c two e to the power minus five t for any c one and c two کیا کیا دونوں سے انٹیگریٹ کر دیا ہے تو ہمارے پاس x one t equal to c one e to the power three t اور the value of x two is equal to c two two power minus five t اب یہ c one c two constants ہے اب آپ کے پاس جو کنڈیشن انیشیل دی پوز کر دیں اگر آپ تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا جی جناب تو ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر اکویشن دیا ہوا تھا جس کے اندر دو اکویشن تھیں اس کو ہم نے کیا کیسے کیا اس میٹرکس کو کارسپونڈنگ ایلیمنٹس کو اکویٹ کیا پہلے ملٹیپلائی کیا پھر اکویٹ کیا تو ہمارے پاس ایکس ون ڈیش آ گیا اور ایکس ٹو ڈیش آ گیا اور دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ گیا ایکس ون ڈیش کا سولوشن آ گیا ٹو ڈیش کا سولوشن آ گیا اور دونوں کے اندر ہم نے ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن انٹروڈیوس کیا ہے ایک constant of integration c one ہے اور دوسرا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہمارے پاس سی ٹو ہے تو اس کو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرد جواب کیسے آتا ہے جی آگے چلیں آگے دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہے اب each solution of given system can be written in the form this one وہی جو ہمارے پاس جو ہم نے ایکس ون کی ویلو معلوم کی ہے in terms of C one and T اسی طرح سے X two C two into some T یہ ہمارے پاس آ گیا X one T X two T آپ کے پاس column two C one E to the power three and C two to the power minus five T اس کو الگ کر لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا C one into one zero E to the power three T and plus C two zero one E to the power minus five T اگر اس سولوشن کو آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ ایکس آیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پاس کوئی ایک لینئر کمبنیشن آیا ہے جس میں آپ نے سی ون ایک column vector e to the power something plus c two column vector e to the power something یہ چیز یہاں سے کچھ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اکویشن دی ہوئی X dash to A X ٹھیک ہے X dash is equal to X اس کا جو سولوشن کچھ اس کا ہوگا لیمڈا لیمڈا لیمڈا یعنی کہ جبکہ کیا چیز ہیں ہیں آپ کے پاس یعنی کہ سسٹم آف لینکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کو آئیگن ویلوز آئیگن ویکٹر معلوم کرنے ہوں گے جی جناب اس کی اس کا کنیکشن ہے solution of a differential equation یعنی in the word set of linear differential equation جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سادہ اور آسان انگلش کے اندر وہ دوبارہ سے میں میتھمیٹیکلی بتاؤں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس X dash is equal to A X کوئی بھی ایک سسٹم آف لینئر اکویشن دیا ہوا ہو آپ کے پاس ایک سیٹ آف لینئر اکویشن کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈیفرنشیل اکویشن سے میری مراد ہے تو لینئر ڈیفرنشیل کا ایک سیٹ دیا ہوا ہے اس کو اگر سالو کریں گے تو اس کا جو سولوشن ہے کچھ E to the power lambda T sort of آئے گی آپ کے پاس یا ایکینیت کا منیمم اس کا آئے گا یہ چیز میتھمیٹیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے X dash lambda power lambda T یہ چیز آپ کے پاس ہے نا جس میں آپ کے پاس سی ون ایک کالم ویکٹر e تو X dash T is equal to lambda V to the power lambda T X dash آپ کے برابر ہے تو ایکس ڈیش کی ویلو آپ کر دیں گے آپ کے پاس کیا جائے گا T is equal to V E to the power ٹھیک ہے نا یہ ویلو ہم نے وہاں پر کر دی لیکن ہمیں پتا ہے کہ E to the power should not equal to zero ٹھیک ہے نا اگر یہ زیرو ہو جائے گی تو آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا تو دیر ایکل ٹو اے ہمارے پاس کیا گیا X dash is equal to A X if no leaf lambda to A V ٹھیک ہے نا اف نو لیف کس وقت یہ ہوگا آپ کے پاس کہ جبکہ لیمڈا وی کے برابر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ چیز چلے گی پھر کہتا ہوں کہ x x اس وقت ہوگا جس وقت لیمڈا جس کے اندر وی آپ کے پاس لیمڈا کیا ہے آپ کے پاس ویلو ہے that is if and only if lambda is an eigenvalue of A and V is a call eigenvector یہ تو جہاں کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے تو یہ کنڈیشن ہمارے پاس سیٹسفائی کریں گے یعنی x equal to AX اس وقت ہوگا A B is equal to lambda this each and vector pair provide solution of X T is equal to power lambda T of X dash is equal to A X X dash is equal to A X ہے ایک پیئر معلوم کر لیں eigenvalue corresponding eigenvector آ جائے گا اسی طریقے سے دوسری ویکٹر معلوم کریں دوسرا سولوشن آ جائے گا اور ان سب کا لینئر کمبنیشن اگر آپ بنا دیں پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا such solution are sometimes called eigenfunction differential equation یہ جناب ریلیشن شپ ہے یہ آپ کے پاس جو چیز معلوم کی ہے such called eigenfunction of the differential equation کیا ہو گیا یہ آپ کے پاس eigenfunction of the differential equation okay okay? Let's proceed further ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں جلدی سے اس کو پڑھ لیں دس فیگر ون ابھی آپ کے پاس آئے گی V one V two dash T is matrix column vector V T ٹھیک ہے V one T and V two T are the volt across the two capacitor at time T یہ وی ون وی ٹو کیا آپ basically they are the world میں بات کر رہا ہوں الیکٹرک سرکٹ کی اور وہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے فگر ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس کیا ہے ایک آپ کے پاس سرکٹ ہے ایک نیچے سرکٹ ہے اس کو اس طریقے سے ہم سسٹم ہے آپ دیکھیں اس کو غور سے الیکٹرک سرکٹ ہے اس کی ایک ڈائگرام ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیپسٹر ہے رجسٹر ہے اینڈ اب کیا کرتے ہیں resistor R one is two ohms یہ آپ کے پاس data R two is one capacitor C one is two farads capacitor C two is one farad and suppose that there is an initial charge five volts اب آپ کے پاس initial charge five volts C one and four volts of capacitor C two یعنی دونوں پہ انیشیل سی ون پہ اور سی ٹو پہ آپ کے پاس فور وولٹ سے ہم نے کیا کہا ہے fine formulas for V one and V two ری that describe how the volt change over time آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکس ٹو ایکس کو سالو کرنا ہے اور وہاں سے ایک جنرل فارمولا کرنا ہے جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں وہاں سے ہم نے سی ون اور سی ٹو کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے جناب اس کو سالو کرتے ہیں آپ اسکرین پر اب آئے گا اس کو غور سے دیکھ لیں سب سے پہلے جو پڑھ لیں وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے V one dash T V two dash T equal to two by two seven by minus R one plus R two divide by C one R two divide by C one second row first element R two divide by C two second row second element minus R two divide by C two this is multiplied with column vector which is given by V one T V two T ہمارے پاس V one T and V two T are the across the two capacitors at time t دیا دیا ہوا ہوا ہے ہے ہمیں کہ کہ کہ R R one one one one is is is is is two two two two two two ohm ohm C C farad farad یہ بھی charge on on and four volts V جو آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو آپ لکھیں میٹرک بنائیں matrix by the data well two minus نا ویڈ نوٹ دیٹ لیس دسن values minus point five and lambda 2 is equal to minus 2 and corresponding eigenvectors are v1 is equal to 1 2 and v2 is equal to minus 1 1 therefore we can write a solution x equal to c1 v1 e to the power lambda 2t plus c2 v2 e to the power lambda 2t which is equal to c1 column vector 1 2 e to the power minus 5t plus c2 into another column vector minus 1 1 power minus two ٹیو فاؤنڈ کنڈیشن لگائیں تو آپ کے پاس کیا ہمارے پاس کیا آ گیا C one two one two plus C two two column vector minus one one two five four right hand side کیا ہے کالم ویکٹر 5 4 اس کو سالو کر لیں سالو کرنے کے بعد آپ کے پاس سی ون کی ویلو آ جائے گی سی ون کی ویلو جائے گی اور سی ٹو مائنس ٹو آ جائے گی therefore we can write solution set V one T V two T is equal to three E to the power minus five T plus two E to the power minus two T second is six E to the power minus five T and minus two to the power minus two T ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس وی ون اور وی ٹو کی ویلوز آ گئی تو کیا کریں آپ پلاٹ کر لیں اس کو آپ ڈرا کر لیں تو آپ کے پاس جو شکل بنے گی فگر بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی جو آپ کے پاس اس فگر کے اندر آیا ہے اس فگر کو غور سے دیکھ لیں اور یہاں سے آپ کے پاس پتہ چل جائے گا کہ زیرو جو ہے یا اوریجن جو ہے وہ اٹریکٹر ہے یا ریپیلر ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اگر آپ غور سے تو ساری جو یہ ٹریجیکٹریز ہیں یہ زیرو کی طرف جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے zero is attractor it is not a repeller یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا کہ ریپیلر کیا ہوتا ہے اور اٹریکٹر کیا ہوتا ہے تو جناب zero in this case attractor it is not a repeller یہ جو ہم نے ابھی آپ کو ایگزامپل دکھائی اس کو ہم نے سالو کیا اس کی پہلے فگر دکھائی اس کے اندر آپ کے پاس الیکٹرک سرکٹ تھا اس کے بعد ہم نے اس کا سولوشن معلوم کیا سولوشن معلوم کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو پلاٹ کیا تو آپ کے پاس کیا آ گیا ایک پلاٹ آ گیا ٹریجیکٹریز آ گئیں اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس زیرو تھا یا اوریجن تھا یہ کیا چیز آئی یہ اٹریکٹر ہے یہ ریپیلر نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اکویشن تھی جس کو آپ دیکھیں غور سے پھر سے اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ V dash V one dash V two dash آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس وہی کالم ویکٹر یعنی X dash is equal to A X sort of equation دی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے ہمارے پاس وی ون اور وی ٹو ہے اور وی ون وی ٹو کی ویلو معلوم کرنی تھی وہ ہم نے کیلکولیٹ کی اور ہم نے وہاں سے معلوم کی اس کو یہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے یہ اس ڈائگرام کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا اس ڈائگرام کو اس الیکٹریکل سرکٹ کو اگر آپ فارمولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہ جس جو ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے اگر ڈیٹا چینج کریں گے تو اکویشن بھی چینج ہو جائے گی اور جب اکویشن چینج ہو جائے گی تو اس کا سولوشن بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اندر یہ ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا تھا جس میں سی ون کے اوپر کتنے کیا ویلوز ہے سی ٹو کی کیا ویلو ہے and so on so forth R one اور آر ٹو کی ہمارے پاس ویلوز دی ہوئی تھی ہم نے اس میں لگایا آر ون آر ٹو اور سی ون سی ٹو کی ویلوز لگائی ہم نے فارمولیٹ کیا فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کا پرٹیکولر ایک پرابلم معلوم کیا ultimately we found value of V one and V two اور اس کو پھر کیا کہ پلاٹ کیا ٹریکٹری بنائی اینڈ وی پروڈ کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک اٹریکٹر ہے اب اس ایگزامپل نمبر ٹو کو لیتے ہیں اس کے ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے suppose a particle is moving in a planar force field and its position vector satisfied یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ایک پارٹیکل ہے جو کہ موو کر رہا ہے پلین میں ٹو ڈائمینشن کے اندر اور اس کے بعد اس کی جو موومنٹ ہے وہ اس کو سیٹسفائی کرتی ہے X dash is equal to A X اور یہ آپ کو دیا ہوا X zero is equal to X naught ٹھیک ہے X dash is equal to A X X at zero is equal to X naught and A is equal to a matrix two by two matrix four minus five minus two one and X naught جو آپ کو پاس دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہوا ہے two point nine and two point six تو اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے X dash is equal to A X بنائیں گے ایکس ڈیش آپ کے پاس کیا چیز ہے وہی جو آپ کے پاس V one T V two T and similarly آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا لکھیں گے V one T V two T left hand side پہ ڈیشز آنے چاہیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپل آنے چاہیے اس کو انٹیگریٹ کریں گے اور سالو کریں گے اور وہاں سے ایکس ناٹ کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے کانسٹنٹس آ جائیں گے and then you get the answer اور اس کے بعد پھر آپ پلاٹ کر لیں گے پلاٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کیس کے اندر شاید یہ آ جائے ونس اگین کیسے کریں گے یہ آپ کے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے ڈیٹا کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے کس ٹرانسفارم کرنا ہے آپ کو ایک پراپر میٹرک فارم میں اکویشن لکھنی ہے جس میں وی ڈیش اور وی کی ویلیو آپ نے سبسٹیوٹ کرنی ہے وی ڈیش کیا ہوتا ہے V one V two V one dash V two dash V کیا ہوتا ہے وی ون وی ٹو اور دونوں کو اکویٹ کر لیں انٹیگریٹ کر لیں سی ون سی ٹو کی ویلیو معلوم کر لیں یو گیٹ دی آنسر ٹھیک ہے نا اس میں کرنا کیا تھا ہمارے پاس solve this initial value problem and sketch the trajectory of the particle فورٹیل ٹو زیرو جناب یہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے آپ کر لیں گے مجھے امید ہے کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے اب ہمارے پاس جو ایک آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو ہم دیکھیں گے یہ چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے کہ ہمارے پاس اگر ہے آپ کے پاس جس کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کو ہم ڈیکپل کیسے کرتے ہیں اس کو ہم الگ الگ کیسے کرتے ہیں that is a topic of the discussion now یہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اس کے اندر تھوڑی سی میتھمیٹکس ہے یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گی یہ جو سسٹم ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم ڈی کپل کی بات کر رہے ہیں یعنی الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو decoupling a for this let suppose the eigenfunction for A R V one E to the power power lambda lambda one T T V V two two two E the and so so forth or equivalently to P Y T ٹھیک ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا X T is equal to P Y T therefore D pi D T of P Y is equal to A P Y A is P D P inverse P Y there is equal to P D Y since P is a constant matrix The left hand side of this equation is Py dash, and the left multiplication by P inverse on both sides of this equation, we get y1 dash, y2 dash, yn dash, ye column vector hai, is equal to a matrix, a diagonal matrix which is given by lambda 1 0 0 0, 0 lambda 2 0 0 0, and lastly 0 0 0 lambda n. Change of variable from X to وائیزلڈ the system of differential derivative of each scalar function Y K depend only on Y K یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کیوں کہا ہے because Y one dash is equal to lambda one Y one but we've Y one T equal to ٹوٹین so we compute given by P Y the matrix plus C add V N E to the power lambda ٹھیک ہے نا تو دس از فنکشن ایکسپریشن جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا لاسٹ لیکچر کچھ یاد ہے اگر نہیں یاد ہے تو ریوائز کرنے کی کوشش کریں جس میں ہم نے بات کی تھی ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم کی بات کی تھی نا جس کے اندر ہمارے پاس ہم نے بتایا تھا کہ سسٹم تو ڈائنمک ہے لیکن وہ ڈسکریٹ ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں decoupling of a dynamical system کہ آپ کس طریقے سے الگ کرتے ہیں وہاں پہ وغیرہ کی ہم نے بات کی تھی یاد ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں کی تھیں جس کے اندر ہم نے آپ کو ایک میٹرکس بتایا تھا اس کے بعد پھر ویکٹر ہم نے وہاں پہ یعنی کہ ویریبل کو چینج کیا تھا یہ بالکل اسی کی اسی طرح کی سملر چیز یہاں پر بھی ہے بلکہ اسی چیز کو ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ویریبل چینج کیا ہے جس سے ہمارا طریقہ کار آسان ہو جاتا ہے اور اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے ایگزامپل سے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ہم ایگزامپل سے ایکسپلین کریں گے لیکن پہلے تھوڑی سی چیز بات کر لیں جو بات ہے ہمارے پاس complex eigenvalues complex eigenvalues یہاں پر بھی آتے ہیں اور لاسٹ لیکچر کے اندر بھی آئے تھے جب ڈسکریٹ ڈائنمک سسٹم ہم بات کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس اگر آئگن ویلوز آپ کے پاس کمپلیکس آ جائیں تو ہم کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹر جو ہمارے پاس وہ بھی کمپلیکس آ جاتا تھا اور اس کو ہم کیا کرتے تھے اس کو ہم الگ الگ سیپریٹ کر سکتے تھے جس کے اندر ہمارے پاس ریئل کمپونیٹ الگ ہوتا ہے امیجنری کمپونیٹ کو ہم الگ کر لیتے تھے ٹھیک ہے نا اور وہاں سے ہم سولوشن معلوم کرتے تھے اب یہاں پر بھی کیونکہ آپ کے پاس lambda one lambda two lambda three ہے یا آپ کے پاس جو eigenvector V V V one two three ہے وہ اگر آپ کے پاس کمپلیکس آ جائیں تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے جی جناب اس کو بالکل اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے جیسے آپ نارمل کرتے ہیں اور آخر میں آپ کیا کر لیجیے گا کہ ریئل کمپونیٹ کو الگ کر لیجیے گا اور کمپلیکس یعنی امیجنری کمپونیٹ کو الگ کر لیجیے گا تو کمپلیکس آئگن ویلوز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار تقریباً وہی ہے الٹیمیٹلی جب آئگن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں تو وہاں پہ دونوں آئگن ویکٹرس کو ریئل پارٹ کو اور امیجنری پارٹ کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار وہی ہے اس کی میں جانے کی کی ضرورت نہیں اس کو ایگزامپل مدد سے ہم ایکسپلین کریں گے ایگزامپل تھری ہمارے پاس دی ہوئی ہے ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس the circuit in figure two آپ کے پاس ابھی آئے گی کین بی ڈسکرائب ایز اب یہ کیسے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے وہی آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ڈیریویٹو کا ویکٹر ہوگا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس اے ایکس ہوگا یعنی X dash is equal to A X form کے اندر ہی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے آئی ایل ڈیش یعنی آئی ایل کا derivative V C dash is equal to ایک میٹرکس دی ہوئی ہے میٹرکس کے آپ کے پاس minus R two by L minus one by L اور سیکنڈ رو ہے one by C minus one by R one C it is multiplied with a column vector which is given by ILVC. ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس شکل دی ہوئی ہے آپ کے پاس دو ریزسٹنس دی ہوئی ہیں آپ کے پاس تین ایک انڈکٹنس بھی دی ہوئی ہے اور ایک کیپیسٹر دیا ہوا ہے اس کے اندر ایل بھی ہے سی بھی ہے آر بھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا یہ L R C L C R circuit آپ کے پاس دیا ہوا ہے آپ کو دوسرا ڈیٹا یہ دیا ہوا ہے where I L is the current passing through the inductor L and V C is the volt drop across the capacitor suppose R one is five ohms R one کی ویلو فائیو اوم دیو کی ویلو کیا the R two is point eight ohms C is point one farad L is point four henry یہ وہی نوٹیشنس ہیں وہی یونٹس ہیں جو کہ ہم فزکس میں استعمال کرتے ہیں آئی ایل کیا ہے I L is the current passing through the inductor L and V C is the volt drop across the capacitor C suppose R one is five R two is point eight set one farad four henry ہم نے کیا کرنا ہے find formula for I L and V C the the initial initial current through the the inductor is is and voltage across capacitor volts یعنی آپ کے پاس کیا ہے ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے یا سیٹ آف ڈیفرنشیل ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس سیٹ آف لینئر ڈیفرنشیل دو ڈفرینشیل اکویشنس ہیں اس کو آپ نے سالو کرنا ہے آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن جائے گا ایک اسپیسیفک آنسر آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے ڈفرینشیل ڈیفرنشیل کو انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہے تو آپ اس کا ایک اسپیسیفک سولوشن معلوم کر سکتے ہیں جنرل سولوشن معلوم کر لیں گے پھر اس کے بعد اسپیسیفک سولوشن معلوم کر لیں گے اب آپ ایک چیز دیکھیں یہاں پہ ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں ڈائنامیکل سسٹم کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو لاسٹ لیکچر سے کنفیوز مت کیجیے گا جہاں پر ہم نے ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم کی بات کی تھی وہاں پہ ڈسکریٹ ڈائنمیکل سسٹم تھے وہاں پہ ہم نے ڈفرنٹ چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا یہاں پر جب ہم ڈفرینشیل اکویشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف ڈائنمیکل سسٹمس کی بات کرتے ہیں اور یہ جو الیکٹریکل سرکٹس ہوتے ہیں الیکٹرک سرکٹس ہوتے ہیں they are excellent example of dynamical systems یہاں پہ ساری کی ساری موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ساری کی ساری ایک ڈائنامکس انوالو ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو ڈائنامیکل سسٹم کہتے ہیں اور اس کو یہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں جب بھی ہم الیکٹرک سرکٹس کو اس کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن آتی ہے اور وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گی ذرا دیکھیے سے from the given data we can find the value of A which will be equal to a two by two matrix first row is minus two minus two point five second row is ten minus two and the initial condition دیکھ نوٹل we can find the value of lambda دنڈا we can find the corresponding B given by V one دل بیڈ وی ٹو ول بیس آئی ٹ فور دیکس ڈیشل power minus two plus five T ایڈ ایس ٹو ٹیول ٹوکٹر minus I two E to the power minus 2 minus 5 iota into t. Now we can write this as a linear combination will give you. Now we can write x1t as column vector iota 2 e to the power minus 2t into cos 5t plus iota sin 5t. اب ایسا کریں اس کے ریئل اور امیجنری پارٹ کو سیپریٹ کر لیں تو آپ کے پاس جو ریئل سولوشنس آئیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے y1t ون ٹی یہ ایک ریئل پارٹ ہے that will be equal to a column vector minus sine five T second element is two cos five T into E to the power minus two T and Y two T is equal to column vector first element is cos five T the second element is two sine five T E to the power minus two T Now we know that these y1 and y2 are linearly independent functions. Therefore, they form a basis for the two-dimensional real vector space of solutions of x dash is equal to ax. Therefore, we can write the general solution, which will be given by xt is equal to c1 into the column vector minus sin 5t کو five to the power minus two T plus C two into vectors five two T power minus two T اب انشیل کنڈیشن لگائیں جس میں X zero is equal to three three ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ٹی کی جگہ زیرو پٹ کرنا ہے اور ایکس ناٹ کی جگہ تھری تھری پٹ کرنا ہے تو you will get C one into a column vector zero two plus C two into اندر column vector one zero is equal to اندر کالم ویکٹر تھری تھری اب اس کو کیا کریں سالو کر لیں آپ کے پاس سی ون کی ویلو ون پوائنٹ فائیو آ جائے گی اور سی ٹو کی ویلو کیا جائے گی آپ کے پاس تھری آ جائے گی دیر فور ایکس ٹی یعنی آپ کے پاس جو سولوشن اب آ گیا وہ کیا ہوگا X T is equal to one point five into column vector minus sine five T two cos five T E to the power minus two T plus three اندر vectors five T two sine five T into E to the power minus two T اس کو ملٹیپلائی کر لیں کمپونیٹ فارم میں لکھ لیں وہ آپ کے پاس کچھ ایکسپریشن اس طرح کا آئے گا ایک اکویشن اس طرح کی بنے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر ہے which is given by I L T and V C T on the right hand side this thing is equal to minus one point five sine five T plus three five T and second element is three five T plus six sine five T into E to the power minus two T اب کیا کریں اس کو آپ پلاٹ کر لیں اور اس کی ایک ٹریجیکٹری بنائے تو آپ دیکھیں جو ٹریجیکٹریز بنیں گی وہ کچھ اس طرح سے بنیں گی جو آپ کے پاس اب فگر میں آ رہا ہے اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوریجن جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک اسپائرل پوائنٹ آیا یعنی اس جو ڈائنمیکل سسٹم کا جو اسپائرل پوائنٹ آیا وہ اوریجن آیا ٹھیک ہے یہ روٹیشن کس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس دو فنکشنس ہیں ایک سائن فنکشن ہے اور کو سائن فنکشن ہے ٹھیک ہے نا وہ کہاں سے آئے تھے وہ کمپلیکس سے آئے تھے یہ جناب اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کیا کچھ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنشیل دی تھی جو ڈیفرنشیل میٹرکس فارم کے اندر دی ہوئی تھی اور وہ ڈیفرنشیل کس کو ریپرزینٹ کرتی تھی ایک ہمارے پاس دیا ہوا تھا ایک ہمارے پاس ایک ڈائنمیکل سسٹم دیا ہوا تھا اس کو ریپرزینٹ کرتی تھی اس کے بعد ہمیں کچھ ڈیٹا بھی دیا ہوا تھا جس کے اندر ہمارے پاس ریزسٹنس کی ویلوز دی ہوئی تھی جس میں ہمارے پاس انڈکٹنس کی ویلو دی ہوئی تھی جس میں ہمارے پاس کیپیسٹرس کی ویلو دی ہوئی تھی ہمارے پاس کچھ انیشیل ڈیٹا دیا ہوا تھا اور ہمارے پاس کچھ انفارمیشن اور موجود تھی اس کی مدد سے ہم نے کیا کیا X dash is equal to A X equation بنائی یعنی ڈیفرنشیل اکویشن جو اسٹینڈرڈ ڈیفرنشیل اکویشن ہوتی ہے X dash is equal to A X اس کے بعد کیا کیا ہم نے ہم نے کورسپونڈنگلی آئگن ویلوز معلوم کی دو کمپلیکس آئگن ویلوز آ گئیں پھر ہم نے اس کے کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کیے اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا اس کو ویریبل چینج کیا یہاں پہ ویریبل چینج کرنے کے بعد ہم نے وائی ون اور وائی ٹو معلوم کیا اس کے بعد ایکس کی ویلو معلوم کی جو لینئر کمبنیشن آئی اس کے بعد ہم نے سائن اور کوسائن کے اندر چینج کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ E to the power iota X کس کے برابر ہوتا ہے cos X plus iota sine X کے برابر ہوتا ہے وہ ویلوز لگائی ہم نے ریئل پارٹ کو الگ کیا امیجنری پارٹ کو الگ کیا اور اس کے بعد لینئر کمبنیشن سے ایک سولوشن معلوم کیا سولوشن جب ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے اس کے بعد کیا کیا اس کو ہم نے پلاٹ کیا پلاٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سی شکل آئی بڑی خوبصورت سی آئی اگر آپ اس کو کسی وقت پلاٹ کر کے دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی یہ فگر آتی ہے یہ فگر کچھ کائنات کی طرح کی آپ کو نظر آئے گی لیکن ہم نے اس کو ڈرا کیا جب ڈرا کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اسپائرل ٹائپ کی چیز بنی ہے اور ہم نے وہاں سے اس کو فردر اینالائز کیا تو یہ جناب سارے کا سارا حصہ تھا یہی چیز آج ہم نے پورے چیپٹر کے اندر کی ہے آج پورے چیپٹر میں کیا کیا ہے ابھی ہم بات چیت کرتے ہیں آپ کے ساتھ جی جناب ایگزامپل اگزامپل تھری کو دوبارہ سے دیکھ لیں ایک دفعہ ایگزامپل تھری کے اندر ہمارے پاس یہ ایک ڈیفرنشیل اکویشن دی ہوئی تھی ڈیفرنشیل اکویشن میٹرکس فارم کی تھی ہم نے کہا تھا یہ ڈیفرنشیل اکویشن اس فگر کو اس الیکٹرک سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ آپ کے پاس انیشیل ڈیٹا تھا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے الٹیمیٹلی کیا معلوم کرنا تھا ایک فارمولا معلوم کرنا تھا آئی ایل اینڈ وی سی کا جو الٹیمیٹلی ہم نے آئی ایل کی ویلو معلوم کی اور وی سی کی ویلو ہم نے کیلکولیٹ کر لی اور اس کو پھر دوبارہ سے انٹرپریٹ کیا ایک ایگزامپل اور ایگزامپل فور آپ کے نوٹس میں دی ہوئی ہے اس کو ذرا سے آپ غور سے دیکھ لیجیے گا اور کر لیجیے گا اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم سے پوچھ لیجیے گا اب آج کا لیکچر یہیں پہ ہم روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور اگلے لیکچر کی بات کر لیں کیونکہ تھوڑے سے تین چار منٹ رہ گئے ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں گے جی آج کا لیکچر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے آپ کے پاس آپ کو ایک سیٹ آف این اکویشن دکھائی تھی set of N linear differential equation جس میں آپ کے پاس تھا X dash is equal to to to to some some something thing X X one dash dash is is equal equal thing یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا پھر ہم نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس set of linear differential equation ہیں اس کو آپ میٹرکس فارم میں لکھ سکتے ہیں اور میٹرکس فارم اس کی کیا بنائی ہم نے X dash is equal to A X یعنی X dash is equal to A X اس کے بعد ہم نے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار بتایا کیونکہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن تھی اتنی گمبھیر طریقے سے لکھی گئی تھی لیکن جب ہم نے اس کو اپنے لینئر الجبرا کے روٹیشن میں ٹرانسفارم کیا تو کافی آسان سی نظر آئی X dash is equal to A X کو ہم نے سالو کیا طریقہ کار ڈھونڈا اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو اس کا سولوشن ہوتا ہے وہ کچھ اس فارم کا کہ آپ کے پاس C one V one E to the power lambda T یعنی لیمڈا آپ کے پاس آئگن ویلوز ہیں اور وی آپ کے پاس آئگن ویکٹرز ہیں ٹھیک ہے یعنی آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈفرینشیل اکویشنس کے سولوشن کے ساتھ تو جناب اکویشن جب ہم نے سولوشن دیکھا تو ہمارے پاس کس فارم کا تھا وہ e to the power lambda t اور ہم نے کہا کہ اس کا جو لینئر کمبنیشن ہے وہ بھی اس کا سولوشن ہوگا اگر آپ کے پاس دو سولوشن ہیں تو ہم نے سپرپوزیشن پرنسپل آپ کو بتایا سپرپوزیشن سولوشن کی بات کی وہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس یو اور وی دو سولوشن ہیں تو c u plus d v بھی اس کا ایک سولوشن ہوگا یہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشن بتائی جو ڈائنمیکل سسٹم کے اندر ہے ایک الیکٹریکل سرکٹ کی ہم نے ایگزامپل لی اس کو ہم نے سالو کیا اور بتایا کہ دوسری بھی جگہ پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پھر ہم نے ڈی کپلنگ کی بات کی جہاں پہ ہم نے چینج آف ویریبل کی بات کی ایک ویریبل کو ہم نے چینج کیا دوسرے کے اندر اور وہاں سے ہم نے نیا پیرامیٹر انٹروڈیوس کیا y one y two y three اور اس سے ہم نے کس طریقے سے اس کو سالو کیا یہ ایک طریقہ کار آپ کو بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ کے اندر ہم نے کمپلیکس آئگن ویلوز کی بھی بات کی جب ہم ایگزامپل کر رہے تھے تو اس کے اندر وہاں پہ ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلوز آ گئی جی، اس کو دوبارہ سے میں آپ کو بتاتے چلوں گا اگر آپ کے پاس ایک complex eigenvalue a plus iota b i تو دوسری آئگن ویلو کیا ہوگی آپ کے پاس اے مائنس آئیوٹا بی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک آئگن ویکٹر آپ کے پاس آیا تو دوسرا جو آئگن ویکٹر آئے گا وہ اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ آئے گا تو ایک آئگن ویکٹر معلوم کر لیں ایک آئگن ویلو معلوم کر لیں بڑا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ دوسرا آپ آئگن ویکٹر بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں دوسری آئگن ویلیوز بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس two plus three iota eigenvalues ہے تو ٹو مائنس تھری آئیوٹا دوسری ہوگی اسی طریقے سے آپ آئگن ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک آئگن ویکٹر دیا ہوا ہے تو یہ جناب آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس کو اپلائی کیا اکویشن کو سالو کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس لیکچر 34 کا ٹاپک تھا اس کے بعد ایک لیکچر اور بچ گیا ہے اس سیگمنٹ کے اندر جس کے اندر ہم آئیگن ویلوز اور کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہے آپ کے پاس اٹریٹو میتھڈ یہ جب ہم پریکٹیکل لائف کی بات کرتے ہیں تو لیمڈا اتنی اسپیسیفک اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے اس کو ہم بڑی اٹریشن سے ہم حاصل کرتے ہیں تو اگلا جو لیکچر ہے اسی کے اوپر فوکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں نے سوچا ہے کہ دو لیکچر ذرا فوکس کیے جائیں کہ جو کچھ ابھی پڑھا ہے وہ سارے کا سارا ریوائز کر لیں تو آپ کے لیے یہ پہلے سے وارننگ ہے پہلے سے آپ کے لیے اطلاع ہے کہ اگلا جو لیکچر آئے گا اس کے بعد یعنی کہ آج کا لیکچر جو ہے 34 ہے 35 فیفتھ لیکچر جو ہوگا وہ آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس کے بارے میں بھی ہوگا لیکن 36 اور 37 میں میں ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا ہے میٹریسز ہے سسٹم آف لینئر اکویشن ہے ڈیٹرمنٹس ہے ویکٹر اسپیسز ہیں اینڈ اینڈ ویکٹر تو اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے جب تک آپ ایکسرسائز خوب کیجیے گا اس کو خوب ریوائز کیجیے گا آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور السلام علیکم